بولے اللہ نے اپنی لیے اولاد بنا پاکی اس کو وہی بے ناز ہے اسی کا ہے جو کچھ اس مانوہے میں ہے اور جو کچھ زمے میں تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہ ہو کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو